بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به عليه ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله الله فلا فلا مضل له له له ونشهد ونشهد أن أن لا لا إله إلا وحده شريك سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب استحباب بيان الكلام ويظال المخاطب وتقريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك یہاں سے کچھ باتیں انسان بات کیسے کرے کلام کیسے کرے اس سے پہلے بھی ایک روایت ہم نے گزشتہ ہفتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی کہ الکلی مت الصدقت اچھی بات بولنا اچھا کلام کرنا اچھی بات بولنا کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے ایسی بات کرنا اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے ایک انسان کروا بول بولتا ہے اور ایک انسان میٹھا بول بولتا ہے آپ کسی کے دل کو جیتنے کے لیے میٹھے بول بولیں گے تب تو دل قابو میں آئے گا اور اگر آپ کروے بول بولیں گے ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن کہنے کا انداز جب بدل جاتا ہے تو لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی پوری زندگی حضرت کا یہ رہا کہ آپ میٹھی بات فرماتے تھے آپ تلخ بات کبھی نہیں فرماتے تھے آپ ایسی کروی بات نہیں کہتے تھے جس کی بنیاد پر لوگوں کو تکلیف ہو اس سے پہلے بہت پہلے ایک روایت اسی کتاب میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک دیہاتی صحابی دیہاتی آدمی ہیں مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر پیشاب کرنے بیٹھ گئے صحابہ نے ان کو بھگانا چاہا ہتانا چاہا تاکہ وہ یہاں سے چلے جائیں اللہ کے نبی نے فرمایا پیشاب کر لینے تو اس لیے کہ اگر تم اس کو پیشاب کرنے کی حالت میں بگاؤ گے تو دو نقصانوں میں سے ایک نقصان ہوگا یا تو اس کا پیشاب رک گیا اس غریب کو تکلیف ہو جائے گی اور ایسا نہیں ہوا تو پیشاب اگر نہیں رکا تو یہ بہت دور تک پیشاب کرتا چلے گا بھاگے گا تو پہلے اتنی جگہ خراب ہو رہی ہے پھر پوری مسجد خراب ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلاط والسلام نے فرمایا اس کو پیشاب کر لینے دو نیچے ریت ہی تو بچھا ہوا تھا حضرت نے جب اس نے پیشاب کر لیا حضرت نے فرمایا اس پر پانی ڈال دو آپ غصے ہو سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا غصہ نہیں فرمایا وہی صحابی وہی صحابی کا واقعہ ہے کہ پھر جا کر کے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نبی علیہ السلاۃ وسلام کے پاس آئے اور درکات نماز پر جلدی جلدی بہت جلدی میں نماز پڑھی اور آ کر کے مجلس میں سلام کیا حضرت نے کچھ نہیں فرمایا فرمایا ارج فصل فن قلم تسلی جاؤ پھر سے نماز پڑھو پھر سے وہ گئے پھر جلدی جلدی نماز پڑھی حضرت نے فرمایا جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی پھر وہ گئے فرمایا جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی تین مرتبہ فرمایا چوتھی مرتبہ وہ صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے اس سے اچھی نماز پڑھتے نہیں آتا تو حضرت نے فرمایا اچھا حضرت کھڑے ہوئے خود اور دو رکعت پریکٹیکلی طور پر پڑھ کر بتائی اور فرمایا اس طرح نماز پڑھو ایسے نماز پڑھو وہی صحابی نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگے تو دعا کی اللہ مرحم علیہ و محمد ولا ترحم معنا احدا اے اللہ مجھ پر رحم کر محمد پر رحم کر تیسرے کسی پر بھی رحم نہ کرنا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہنس پڑے ان کی دعا پر وہ زور سے دعا کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام ہنس پڑے ان کی دعا کو سن کر فرمایا لقد حجر تواسع تم نے وسیع رحمت کو تنگ کر دیا تم نے وسیع رحمت کو تنگ کر دیا پوری امت کے لیے تمہیں دعا کرنا چاہیے تھا فرمایا سب کے لیے دعا کرو رحمت کو تنگ نہ کرو اللہ کی رحمت تو سب کے لیے تم دو کے لیے مانگو گے تو بھی ملے گی سب کے لیے مانگو گے تو بھی ملے گی اور ایک صحابی حضرت زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میں میٹھے کلمات بتا رہا ہوں نبی علیہ السلام کیسے اپنے صحابہ کے ساتھ میٹھے کلمات سے تربیت فرماتے تھے آج ہم اپنی اولاد کی بھی میٹھے کلمات سے تربیت نہیں کر پاتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ ہم کسی کو یوں کہہ دیں کہ تمہارے والد نے اور ایک یوں کہیں کہ تمہاری ماں کے شوہر نے بات ایک ہی ہو گئی تمہارے والد اور تمہاری ماں کے شوہر لیکن تمہاری ماں کے شوہر جب ہم بولیں گے تو سامنے والے کو غصہ آئے گا اور تمہارے والد بولیں گے تو سامنے والا خوش ہو جائے گا با مفہوم اور مطلب ایک ہی ہوتا ہے لیکن بولنے کے انداز سے باتیں معانی بدل جایا کرتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید ابن ارکم مسجد میں تشریف لائے ابھی آگے آ رہا ہے کہ نماز میں پہلے باتیں کرنا جائز تھا شروع باتیں کرتے تھے سلام بھی کرتے تھے سلام کا جواب بھی دیا جاتا تھا اب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا ختم کر دیا وہ آئے ان کو چھینک آئی تو انہوں نے زور سے نہیں کسی صحابی کو چھینک آئی تو یہ زید ابن ارکم نے زور سے یرحم اللہ کہا نماز ہی میں جواب دیا تو وہ صحابی یوں گھر کر نماز میں دیکھنے لگے کہ منع ہے نماز میں تو اور تو ہے کہ میرا جواب دے رہا ہے تو وہ صحابی نماز ہی میں بولے زید ابن ارکم سکیلت کا امک تیری ماں تجھ کو روئے میں تجھ کو دعا دے رہا ہوں تیری چھیک پر اور تو ہے کہ مجھے گھر کر دیکھ رہا وہ صحابی اور گھر کر نماز میں دیکھنے لگے نماز پوری ہو گئی حضرت نماز پر آ رہے تھے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے فرمایا من کلم کون بات کر رہا تھا پیچھے کون بات کر رہا تھا زید ابن ارکم کھڑے ہو گئے فرمایا یا رسول اللہ میں فرمائی دراؤ اپنے قریب بلایا صحابی بڑے پیار سے بیان فرماتے ہیں لا ذرا بنی و لا میرے نبی نے مجھ کو مارا بھی نہیں مجھے برا بلا بھی نہیں کہا مجھے یہ فرمایا کہ نماز میں باتیں کرنے کا مسئلہ ختم ہو گیا کتنے پیار سے حضور نے فرمایا کتنے پیار سے نبی نے اس امت کو تعلیم دی کتنے پیار سے اس امت کو نبی علیہ السلام نے جوڑا اسے بہت پہلے ایک روایت میں بیان کر چکا ہوں کہ رمضان کے بعد ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا آپ مجھے پاک کر دیجئے صاف کر دیجئے فرما کیا گناہ ہوا تم سے فرمایا رسول اللہ میرا گناہ یہ ہوا کہ میں نے رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات کر لی روزے کی حالت میں تو حضرت مسکرائے حضرت نے فرمایا کہ اس پر کوئی گنا ونا تو مسئلہ نہیں ہے یعنی کوئی تمہیں مار دھار کا مسئلہ تو سزا میں نہیں ہوگا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جگہ پر سات روزے رکھو کفارہ سات روزے تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ چند روزوں میں یہ حال ہے تو سات روزوں میں میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں مجھ سے نہیں رکھے جائیں گے سات روزے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو غلام آزاد کرو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری ذات کے علاوہ میں کسی کا مالک ہی نہیں میرے پاس کوئی غلام نہیں میں تو غریب آدمی ہوں حضرت نے فرمایا اچھا ایک کام کرو سات مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ایک صدقت الفطر ایک غریب کو دیا جاتا ہے تو سات مسکینوں کو ایک ایک صدقت الفطر کے برابر دو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں خود ہی غریب ہوں دوسروں کو کہاں کھلاؤں حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ ان کو بٹھا دیا فرمایا جاؤ میرے گھر پہ کھجور کی دو زمبیل بھر کر کے کھجور آئی ہے اٹھا کر لے آؤ بھیجے اپنے گھر لینے کے لیے دو زمبیل بھر کے کھجور آئی تھی وہ منگوائی اور حضرت نے ان صحابی کو دے دیا اور فرمایا لو تمہارے کفارے میں غریبوں کو کھلا دو جو صدقت الفطر ایک ایک غریب کو دینا ہے تو یہ اتنی کھجور تمہارے کفارے میں ادا ہو جائے گی امام بخاری نے مسئلہ مستمد فرمایا کہ اگر کوئی بیچارہ قسم کھا لے اور پھنس جاوے اس کے پاس پیسے نہیں تو اس کی قسم کو پوری کرنے کے لیے تم مدد کرو اس کی یہ مسئلہ اس سے نکالا اللہ کے حبیب نے اٹھا کر کہا جاؤ تمہارے تمہارے کفارے میں دے دو تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ انی زہب تو مابینا لابت ہاد ہل مدینہ مارا تو اف کر اللہ کے ابھی میں مدینے کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک گیا ہوں یعنی پورا مدینہ میں نے گھوم لیا مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں تم کہہ رہے ہو سات غریبوں کو کھلانے کا میں ایک خود غریب ہوں فرمایا میں کہاں دوسروں کو کھلاؤں گا اللہ کے حبیب ہنس پڑے فضحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بہت ہنسے کتنے ہنسے کتنے ہنسے حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں حتہ بدت انیا بہو یہ سامنے کے دانت سنایا ہے اس کے بعد ربائی ہے ربائی کے بعد انیاب ہے یہ یعنی حضرت کا کافی منہ کھل گیا ہنستے ہوئے یہ بتانا چاہ رہے کہ حضرت کا کافی منہ کھل گیا ہنستے ہوئے حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ تم ہی اپنے گھر والوں کو کھلا دو دیکھیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کیسے پیار سے جوڑا کتنی محبت سے جوڑا کتنی شفقت سے جوڑا آپ چاہتے دانت دیتے کہیں میرے سامنے ایسی بات کر رہا ہے آپ چاہتے آج تو مدرسے کا مدرس بھی ذرا سی بات سننے کے لیے تیار نہیں ارے جماعت کا امیر بھی ذرا سی بات سننے کے لیے اپنے ساتھیوں کی تیار نہیں کوئی شیخ اپنے مرید کی ذرا سی بات کو برداشت نہیں کرتا میرے آقا سے بڑھ کر شیخ کون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مبلک کون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مدرس کون حضرت نے اپنی امت کو کیسے محبت سے کیسے شفقت سے کیسے پیار سے اپنی امت کو جوڑا آپ چاہتے تو بات بات میں غصے ہو جاتے آپ چاہتے نکال دیتے آپ چاہتے نہ معلوم کیا سے کیا ایک صحابی حافظ ابن حضر اسکلانی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ آپ کی زندگی میں ایک واقعہ صرف ملتا ہے ایک واقعہ صرف حافظ ابن حضر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے الصحابہ معرفت صحابہ میں عبداللہ نامی جتنے صحابہ کو گنوایا اس میں ایک صحابی کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ نامی ایک صحابی تھے اللہ کے نبی ان سے ناراض ہو گئے بہت ناراض ہوئے بہت ناراض ہوئے اور ناراضگی کا عالم یہ رہا کہ حضرت جو ہیں بالکل ان سے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں وہ معافی مانگ رہے ہیں حضرت راضی نہیں ہو رہے وہ پھر معافی مانگ رہے ہیں حضرت راضی نہیں ہو رہے وہ معافی مانگ رہے ہیں حضرت راضی نہیں ہو رہے بہت دیر تک وہ معافی مانگتے رہے حضرت راضی ہی نہیں ہو رہے صحابی کی زبان سے جملہ نکلا یا رسول اللہ اگر اتنی معافی میں میرے رب سے مانگتا تو وہ بھی خوش ہو جاتا بس یہ جملہ کیا نکلا کہ اللہ کے حبیب نے اپنے صحابی کو سینے سے لگا لیا یہ ایک واقعہ صرف ملتا ہے کہ حضرت اس میں بہت ناراض ہو گئے تھے باقی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی بات حضرت کی زبان سے ہمیشہ میتھی بات ایک ایک مجلس میں ایسا ہوا کہ حضرت بیان دے رہے تھے کچھ باتیں بیان فرما رہے تھے کچھ مسائل بخاری شریف میں روایت ہیں آپ ذکر فرما رہے تھے کچھ عقائد کے باب میں اسی میں حضرت نے کچھ باتیں بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ وہ وہ انسان بے حیا ہے کہ جو صبح کو اپنی بیوی سے بیوی کو مارتا ہے کل آب دے جیسے غلام کو مارتا ہے نوکر کو جیسے مارتا ہے ویسے بیوی کو مارتا ہے صبح میں اور رات کو اپنی گود میں لے کر سوتا ہے مطلب حیا نہیں آتی کہ صبح تو مار رہا تھا اور شام کو اپنی تسکین کا سامان اس کو بنا رہا ہے حضرت یہ بتانا چاہتے تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ حضرت کی مجلس جاری تھی اور کسی کی ری خارج ہو گئی کسی کی وضو توت گئے تو اس پر دو تین صحابہ کو ہنسی آ گئے حضرت نے بجائے اس کے کہ کوئی بات فرماتے اس طرح منہ کر کے یوں فرمایا ارے بھائی ان باتوں میں کیا ہنسنے کا جس بیماری میں سارے لوگ مبتلا ہیں کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو ارشاد فرمایت کرتے تھے تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے تو بکلی متین اچھی بات اچھی زبان ہماری تو زبان بڑی دنکیلی ہے سانپ کی طرح دنک مارتی ہے سانپ کی طرح ہماری زبان دنک مارتی ہے بات بات میں تانے بات بات میں برائیاں بات بات میں دلوں کو توڑنے والی بات اور بات بات میں دلوں کو دور کرنے والی باتیں یہ ہماری زبان دنکیلی بن چکی ہے بلکہ سانپ سے زیادہ خطرناک دنک مارتی ہے اسی لیے عربی میں ایک کہاوت ہے جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان فرمایا تلواروں کے زخم وہ تو اچھے ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم جلدی اچھے نہیں ہوتے اسی اسی لیے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبت اللہ کا طواب فرما رہے تھے حضرت عمر سے بھی ایک جملہ منقول ہے جو بخاری شریف میں ہے فرمایا اے کعبہ آپ نے تو حجر اسود کو خطاب کر کے فرمایا اے حجر اسود انت حجر تو ایک پتھر ہے فرمایا میں نے میرے نبی کو بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی بوسا نہ دیتا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کبت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور یہی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا جو ان کے والد سے منقول ہے فرمایا کہ اے کعبہ تو ایک پتھر ہے اور میرے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو میں نے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بوسا نہ دیتا اس کے بعد آگے عبداللہ ابن عمر نے ایک جملہ فرمایا اے کعبہ سن لے تج سے زیادہ مومن کی عزت زیادہ قیمتی ہے تجھ سے زیادہ مومن کے عزت یہ زیادہ قیمتی ہے آگے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عمر نے کہ ایک کعبہ اگر توڑ دیا جائے تو دوبارہ اس کو بنایا جا سکتا ہے لیکن مومن کے دل کو ذلیل کرنے کے بعد دوبارہ نہیں جوڑا جا سکتا دوبارہ نہیں جوڑا جا سکتا مومن کے دل کو ستانے کے بعد اس کو ٹھیس پہنچانے کے بعد اس پر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ارشاد فرماتے ہیں کلب مثل الزاز مومن کا دل جو ہے نا یہ کانچ کی طرح ہے کانچ کی طرح کانچ آپ ایک مرتبہ توڑ دو دنیا کی ساری چیزوں کو توڑنے کے بعد جوڑ دو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ جڑ گئی لیکن کانچ جب ٹوٹ جاتا ہے نا پھر وہ جڑتا نہیں ہے وہ جڑتا نہیں ہے آپ کسی طرح بھی اس کو جوڑو گے کسی طرح بھی اس کو جوڑو گے کتنا ہی ملاؤ گے پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ خوردبین لے کر کے جو ہے وہ کانچ بلوری کانچ جس کو ہم بولتے ہیں اس کو لے کر کے آپ دیکھو گے تو وہ شگاف آپ کو ضرور نظر آئے گا کہ یہاں سے کانچ توتا ہوا ہے ابن قیم فرماتے ہیں مومن کا دل بھی کانچ کی طرح ہے کانچ کی طرح اگر تم نے اس کو ٹھیس پہنچا کر تانا دے کر بلا وجہ کے ذلیل کر کے الزام لگا کر جیسے آج ماحول بنا ہوا ہے جس پر چاہا الزام لگا دیا جس کو چاہا پریشان کر دیا جس کے خلاف چاہا گیبت کر دی جس کے خلاف چاہا کورٹ میں مقدمہ کر دیا جس کے خلاف چاہا کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا جس کو چاہا تانا دے دیا فرمایا اگر تم نے کسی مومن کے دل کو اس طرح کی باتوں سے توڑ دیا توڑ دیا تو اور پھر معافی مانگ کر جوڑو گے بھائی بھول ہو گئی معاف کر دیجیے عید کے دن مل گئے بھائی بھول ہو گئی معاف کر دیجیے حج میں جا رہے بھائی بھول ہو گئی تھی معاف کر دیجیے عمرے میں جا رہے بھائی بھول ہو گئی معاف کر دیجیے آپ معافی بھی مانگو گے اور معافی کے ذریعے سے اس دل کو جوڑنا چاہو گے فرمایا وہ معاف تو کر دے گا لیکن اس کے دل پر شگاف ضرور رہ جائے گا ضرور رہ جائے گا جب بھی میں اس کے سامنے آؤں گا اس کا دل اندر سے کہے گا ہاں تو وہی کمینہ ہے جس نے مجھے ذلیل کیا تھا اونچائی معاف کر دے گا لیکن اندر کا جو دل ہے نا شگاف جو ہے وہ کبھی نکلتا نہیں ہے اسی لیے کہا گیا دراحات السنان ولا جرح اللسان تلواروں کے زخم تو اچھے ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم جلدی اچھے نہیں ہوتے زبان کے زخم اچھے نہیں ہوتے اس لیے میرے بھائیوں ہم اچھی بات پیار کی بات محبت کی بات بولنے والے بنے محبت کی ارے میں کیا بتاؤں تمہیں قرآن سے کتنا بڑا باغی رب کا کون فرون فرون کتنا بڑا باغی رب کا جس نے خود ربوبیت کا دعویٰ کیا جس نے خود اللہ ہونے کا دعویٰ کیا لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں صاحب روح المعانی نے روح المعانی نامی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہ دن میں تو کہتا تھا میں رب ہوں میں رب میں رب ہوں میں اللہ ہوں میرے سامنے سب سجدے کرو میرے سامنے سب جھکو سب اس کو سجدہ کرتے تھے سب اس کو جھکتے تھے ایک مرتبہ قوم نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے اور دریائے نیل آج بھی ہے دریائے نیل وہاں جس کو ہم ندی کہتے ہیں نیل نامی ندی جو ہے وہ آج بھی وہاں بہ رہی ہے فرمایا یہ دریائے نیل میں پانی نہیں خشک ہو گیا ہمارے ہمارے پینے کا پانی نہیں ہمارا نظام کیسے چلے گا آپ رب ہیں آپ رب ہیں پانی لے آئیے دریائے نیل میں اس ندی کے اندر پانی لے آئیے اس نے کہا اچھی بات ہے میں لے آؤں گا چونکہ دعویٰ تھا نا تو دعوے کو اب ثابت بھی کرنا ہے کہ میں لے آؤں گا پانی رات ہو گئی تو رات میں اس نے کنتان کے کپڑے پہنے کنتان کے ارے وہ جو کوتھرے ہوتے ہیں نا اپنے گھروں میں وہ کنتان کے کپڑے پہنے اور کنتان کے کپڑے پہن کر دریائے نیل کے کنارے پر گیا اور کنتان ہی کا کپڑا نیچے بچھایا اور بچھانے کے بعد اس رب کے سامنے رو رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے اے اللہ میں تو جانتا ہی ہوں تو ہی میرا رب ہے تو ہی میرا رب ہے میں نے غلط دعویٰ کیا ہے لیکن میرے دعوے کی تو نے ہر وقت لاج رکھی ہے آج بھی تو لاج رکھ کے پانی بہا دے ارے اس ربوبیت کے دعوے کرنے والے کی دعا کو بھی رب نے قبول کر کے پانی بہا دیا جو رب اتنے بڑے باغی کی دعا قبول کرے گا کیا وہ ہماری نہیں قبول کرے گا ہم اتنے بڑے باغی تو نہیں ہیں ہم تو اس کا نام لینے والے ہیں ہم تو اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم اس فتنے کے دور میں جہاں چاروں طرف سے فتنے ہی فتنے فتنے ہی فتنے ایسے فتنے کے دور میں ہم اس رب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کیا وہ رب ہماری نہیں سنے گا یقیناً سنے گا شرط یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اس رب کو یاد کرنے والے بن جائے دل کی گہرائیوں سے اس رب کو یاد کرنے والے بن جائے تو یہ فرعون کتنا بڑا باغی کتنا بڑا لیکن جب موسا علیہ سلاۃ وسلام کو حکم ملا تبلیغ کے لیے اس کے پاس جانے کا تبلیغ کے لیے اور اللہ کی بات کو پہنچانے کا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وہ پورا واقعہ نقل کر رہا ہے پورا واقعہ اور اس واقعے کے اندر ایک جملہ ہے فرمایا قول قول کا فرمایا موسا تم جا رہے ہو نا میری بات پہنچانے تبلیغ کرنے ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے اپنی رسالت کی دعوت دینے کے لیے موسا نرم بات کرنا لین لین کا مانا نرم نرم بات کرنا نرم نرم بات کرنا غصے نہ ہونا غصے نہ ہونا آستین مت چرا دینا آنکھیں مت نکالنا اس کے سامنے اے اللہ اتنا بڑا تیرا باغی بندہ اتنا بڑا تیرا باغی بندہ اتنا بڑا تیرا باغی بندہ اور تو کہہ رہا ہے نرمی سے فرمایا ہاں موسا موسا میں تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچپن میں تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے تو اسی کے گھر میں بڑا ہوا ہے تو اسی کے گھر میں بڑا ہوا اس نے تجھے نمک کھلایا ہے اس کی روٹی نے کھائی ہے اب تو اپنے محسن کو آنکھیں بتائے گا کیسا اللہ ہے کیسا اللہ کہ ایک فرعون کے سامنے بھی وہ آنکھیں بتانے سے منع کر رہا ہے اتنے بڑے باغی کو جب ہدایت نہیں ہو سکتی تو بھائی ہم کسی کو تانک کیسے دے سکتے ہیں آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہم گش لے کر نکلتے ہیں دو تین مرتبہ جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ہاں، اس کو کون بلائے یہ تو ایسا ہے یہ تو ایسا ہے اگر میرا نبی دو گشتوں کے بعد چھوڑ دیتا تو نمک کا میں ایمان ہوتا نہ مدینے میں ایمان ہوتا کہیں ایمان نہیں ہوتا کہیں ایمان نہیں ہوتا میرے بھائیو ایک عجیب مسئلہ ہم بالکل قرآن اور حدیث کے اپوزٹ چل رہے ہیں مخالف چل رہے ہیں کیسے قرآن اور حدیث ہم کو کیا کہہ رہا ہے قرآن اور حدیث ہم کو یوں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کافر کے عمل سے دشمنی کرو کافر سے نہیں اس کے عمل سے وہ جو غلط کام کر رہے ہیں نا اس سے دشمنی فاسق کے عمل سے دشمنی فاسق سے نہیں فاسق سے نہیں کیا معلوم جس فاسق سے میں دشمنی کر رہا ہوں وہ تنہائیوں میں توبہ کر لے اللہ کا پیارا ہو جائے اور میں اس کی گیبت کر کے جہنم میں نہ چلا جاؤں تو عمل سے عمل سے دشمنی ہو اس اس آدمی سے نہیں ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہم آدمی سے تو دشمنی کر رہے ہیں چھی چھی یہ کابر ہے یہ باسک ہے یہ شرابی ہے یہ جگاری ہے یہ بلا ہے اس آدمی سے تو ہم نفرت کر رہے ہیں اور اس کے سارے عمل میرے گھر میں پلے ہوئے ہیں میری اولاد وہ عمل کر رہی ہے جو وہ کر رہا ہے میرے میرے, میرے گھر میں وہ ساری باتیں جو ان کے گھروں میں ہو رہی ہے تو بالکل حدیث اور قرآن کے اپوزٹ قرآن اور حدیث کہہ رہا ہے کہ دشمن سے دشمن انسان سے دشمنی نہیں اس کے عمل سے دشمنی ہو ہم انسان سے دشمنی کرتے ہیں اور اس کے عمل سے پیار کرتے ہیں اس کے اعمال کو ہم پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کی بچیاں جو کام کر رہی ہے میری بچیاں بھی اپنے گھروں میں وہ کام کر رہی میرے بچے بھی اپنے گھر میں وہ کام کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں اس حدیث میں جو گزشتہ پڑی گئی تھی فرمایا کلی متن طیبہ اچھی بات بولنا محبت کے کلمات بولنا یہ بھی صدقہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے صدقے کا تو چونکہ کلام کرنے کی باتیں چل رہی ہے کہ کیسے انسان کسی سے کلام کرے اس پر آج ایک روایت نقل کی جا رہی ہے ان انس رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کان ادا حتى تفهم ہو سلم علیہم صلاسن رواہ البخاری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دس سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی حضرت انس نے دس سال کی عمر میں خدمت شروع کی دس سال کی عمر چھوٹے بچے امام بخاری قربان جائیے امام بخاری تو امام بخاری ہے وہ مسائل مستمبت فرمائے جہاں تک عقلے بھی نہیں جاتی یہ روایت لائے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سال کی عمر میں ان کی والدہ ام سلیم نے ام سلیم ان کی ماں کا نام تھا فرمایا یا رسول اللہ بے حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے خادم ہے آپ کا آپ اس کو اپنی خدمت میں لے جائیں حضرت نے ان کو قبول فرما لیا دس سال کی عمر بلوک کی عمر نہیں ہوتی امام بخاری مسئلہ مستمبل فرماتے ہیں نابالغ بچے سے خدمت لے جا سکتی ہے بشرطے کہ اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو تو نابالغ بچے سے لیکن نابالغ بچے سے خدمت لینے میں خدمت لینے والے کی نیت اپنا کام کرانا مقصود نہ ہو اس کی تربیت مقصود ہو اس کی زندگی بنانا مقصود ہو کہ اس کی زندگی بن جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دس سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے اور اور اللہ کے حبیب جب دنیا سے تجیب لے گئے تو بیس سال کی ان کی کل عمر تھی عجیب ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ایک مرتبہ یوں کہا اللہ کے حبیب یہ تمہارے خاتین کے لیے کچھ دعا تو دے دو بخاری شریف میں خود دعا تو دے دو تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہ فی اموالہم اے اللہ انس کے مال میں بھی برکت فرما و اولاد اور اللہ اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما اور اللہ اس کو آخرت میں جنت میں پہنچا دینا تو جنت تو مل ہی گئی ان کو انس کو اللہ نے دنیا میں اولاد میں بھی برکت دی مال میں بھی برکت دی کیسی مال میں برکت دی سب کے باغات میں سال میں ایک مرتبہ کھجوریں آتی تھی حضرت انس کے باغ میں دو مرتبہ آتی تھی یہ مال میں برکت ہوئی اور اولاد میں کتنی برکت بخاری شریف میں روایت ہیں ثانی کے اندر فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حیاتی میں اپنے ہاتھوں سے اپنے نوازوں اور پوتوں اور اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو کل ملا کر اپنے ہاتھوں سے اپنی حیاتی میں ایک سو بیس اپنی اولادوں کو دفن کر چکے تھے کتنی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کے بعد تو کتنی زندہ رہی ہوگی اللہ یہ نبی کی دعا یہاں سے ایک نقطہ اور بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کو یوں دعا دی جائے اللہ تمہیں حلال روزی عطا فرمائے اللہ تمہارے مال میں برکت دے تو بعض لوگ کہتے ہیں لو دنیا کی دعا دے رہے ہیں ارے بھائی حضور سے بھی ثابت ہے دنیا کی دعا دینا بھی دنیا کی دعا بھی دی جائے آخرت کی دعا بھی دی جائے دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے دنیا بری بنتی ہے جب اس کی انکم آمدنی غلط ہو اس کا خرچ غلط ہو اس کی نیت غلط ہو تین چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی تو دنیا بری بن جاتی ہے آمدنی غلط ہو ناجائز راستوں سے کما رہا ہے حرام راستوں سے کما رہا ہے تو تو دنیا بری ہے یا صحیح طرز پر کمایا لیکن خرچ غلط کر رہا ہے اسراف فضول خرچی اللہ کی بغاوتوں میں استعمال کر رہا ہے تب تو بری ہے دنیا یا پھر کمائی بھی صحیح آمدنی بھی صحیح انکم بھی صحیح خرچ بھی صحیح لیکن نیت میں اس کے فطور ہے نیت غلط ہے اس کی تو اس کی بنیاد پر مال خراب ہوتا ہے ورنہ دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے دنیا بری چیز نہیں ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دعا بھی دی آخرت کی دعا بھی دی اولاد سے متعلق دعا بھی دی مال سے متعلق دعا بھی دی بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ خادی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب کو میرے میری والدہ نے دعوت دی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی تو حضرت تشریف لائے فرمایا لاؤ کھانا لاؤ جاتے ہی حضرت فرمایا کھانا لاؤ کھانا پیش کیا کچھ ہریرا بنایا تھا کچھ دودھ کا بنایا تھا کچھ اس کے اندر وہ کھجور وغیرہ ڈال کر آٹا وغیرہ ڈال کر ایک عرب میں حلوہ بنتا تھا وہ بنایا اور کچھ کھانا تھا حضرت نے کھانا تناول فرمایا تو فرمایا لاؤ مسلح لاؤ میں دو رکعت نماز پڑھ دوں مسلح لاؤ میں دو رکعت حل جزا الحسان اللہ الحسان تم نے مجھے کھانا کھلایا میں برکت کے طور پر دو رکعت نماز پڑھ دوں لاؤ مسلح لاؤ حضرت انس فرماتے میں ادھر ادھر دوڑا کہ مسلح تو ایک ہی ہے وہ چتائی تھی اس زمانے میں کہاں شاندار مزلے جو اپنے وہاں ہوا کرتے ہیں ایسے شاندار مزلے وہاں کہاں ہوتے تھے حقیقت یہ ہے علامہ اقبال نے فرمایا وہ مسجدیں کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے اب مسجدیں پکی ہو چکی لیکن نمازی کچے ہو چکے وہ مسجدیں کچی تھی لیکن نماز ہی بڑے پکے تھے ہمارے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود گودرا کے اجتماع میں سنا کہ ہمارے صحابہ اور ہمارے اکابر وہ تھے کہ جن کی دو دو رکعتوں پر اللہ دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کر دیا کرتا تھا آج ہماری پورے دن کی نمازوں کے بعد ہماری دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے یہ اتنے سے مسئلے بھی حل نہیں ہو رہے کیسے حل ہوں گے جبکہ مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا بہت سارے لوگ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ فرمایا تعام ہو حرام لباس ہو حرام شراب ہو حرام فانا یستجاب بل فرمایا کھانا حرام پینا حرام لباس حرام ہر چیز حرام کی ہے اللہ کہاں سے اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا آج ہماری دعائیں ہمارے سر سے اوپر نہیں جا رہی ہے اس لیے کہ ہم نے حرام کے مسائل کو چھوڑا نہیں حرام کے مسائل کو چھوڑا نہیں سود جیسا اہم مسئلہ کتنا خطرناک جس میں صاف اللہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے جس نے سود کا کاروبار کیا وہ کان کھول کر سن لے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے اور میرے نبی سے لڑ رہا ہے مجھ سے اور میرے نبی سے لڑ رہا ہے بتاؤ اللہ اس کے رسول سے لڑنے والا کوئی کبھی کامیاب ہو سکتا ہے کوئی کبھی کامیاب ہر چیز نہیں میرے بھائیوں لیکن اس کے باوجود یہ امت اس کام کے اندر پری ہوئی ہے لگائے جا رہی ہے اپنے آپ کو لگائے جا رہی ہے کھپائے جا رہی ہے یہ کہہ رہی مطلب سب کیا کریں کاروبار میں گھاٹا ہو گیا اس لیے ہمیں یہ معاملہ کرنا پڑا فلا ارے بھائی چتنی روتی پر گزارا کر لو لیکن اللہ اس کے رسول کی بغاوت پر نہ آؤ چتنی روٹی پر گزارا کر لو لیکن اللہ اس کے رسول کی بغاوت پر کبھی نہ آؤ اللہ اس کا رسول جب مقابلے پر آ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی تو میں اس روایت کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت فرمایا اللہ اللہ میں دو رکعت نماز پڑھ دوں فرمایا ایک چٹائی تھی ہمارے گھر میں وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی وہ بھی کالی کالی تھی میں جلدی جلدی اس کو صاف کیا پانی ڈالا اور اس کو اس کو کپڑے سے صاف کیا اور پھر حضرت کے لیے بچھا دیا حضرت نے اس پر دو رکعت نماز پڑھی تو ہم بھی پیچھے کھڑے ہو گئے آج کے ابتدا میں اور میری ماں پیچھے کھڑی ہو گئی اس لیے کہ عورت کی سب پیچھے ہوا کرتی ہے فرمایا میری ماں امر سلم پیچھے کھڑی ہو گئے دو رکعت نماز پڑھ لی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلم تقلم قنی جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو آدہ تین مرتبہ بولتے تھے یعنی اگر کوئی اہم بات ہوتی تھی ہر بات کو تین مرتبہ نہیں اہم بات اگر کوئی ہوتی تھی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تین مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں آگے روایت میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تھے تو صاف صاف سب کی سمجھ میں آ جائے سب کی سمجھ میں آ جائے ایسی بات نہیں بولتے تھے کہ لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امت کے سامنے ایسے مسئلے پیش نہ کرو جو ان کی عقلوں سے اوپر کے ہو جس کی وجہ سے امت اختلاف میں پڑ جائے امت کے سامنے ایسے مسئلے پیش نہ کرو ایسے مسائل نہ بتاؤ جس کی بنیاد پر امت کنفیوز ہو جائے کہ اب اس اس کا کا کیا کیا ہوگا مسئلہ ہوگا ایسے مسائل کو کبھی امت کے سامنے پیش نہ کرو سیدھے سادے مسائل کو پیش کرو اور زبان اتنی اونچی استعمال نہ کرو اتنی اونچی استعمال نہ کرو کہ سمجھ میں کچھ نہ آئے سمجھ میں کچھ نہ آئے مولانا ابوالکلام آزاد جب جو ہیں وزیر زراعت بنے یعنی کھیتی باڑی پردھان بنے تو پنجاب سے کچھ سکھ لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے کچھ درخواست کے لیے آئے تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ امسال ابر بارہ کیسا رہا امسال ابر بارہ کیسا رہا برسا کہ نہ برسا یعنی امسال بارش کیسی رہی تمہارے وہاں بارش ہوئی کہ نہیں تو وہ پنجابی لوگ سکھ لوگ وہ کیا جانے اتنے اونچے الفاظ کو تو وہ کہنے لگے مولانا تو اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں مولانا اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں حالانکہ وہ قرآن کا مسئلہ مطلب نہیں تھا لیکن وہ فارسی کے الفاظ تھے تو وہ لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ مولانا قرآن پڑھ رہے تو ایسی بات اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے صاف صاف اور اگر صحابہ کو کوئی سوال ہوتا تھا حضرت اس کو وضاحت سے پیش فرماتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے نام اعمال پر پکل کر لے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً سوال کیا فرمایا اللہ کے حبیب قرآن تو یوں کہہ رہا ہے فسو بھائی سب حساب حساب اللہ آسان حساب لے گا اللہ آسان حساب لے گا اور آپ فرما رہے کہ اگر اللہ نام عمل پر پکڑ کر لے تو عذاب لازم ہے تو دونوں میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دونوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ کے حبیب نے وضاحت سے سمجھایا فرمایا قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرے دفتر کو لے اور دفتر کو ہاتھ میں لینے کے بعد یوں کر کے تیرے ہاتھ میں دے دے کہ جا تو کامیاب ہو گیا حساب یسیرا حضرت نے یوں کر کے بتایا فرمایا یہ آسان حساب ہے اور اگر حضرت حب جل مجدہ نے یوں کھولا اور کھولنے کے بعد یوں پوچھ لیا یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا تو ہلاکت لازم ہو جائے گی اگر کوئی سفا کھول کر پوچھ لیا تو ہلاکت لازم ہے اور اگر اوپرا اوپری دیکھ کر تیرے حوالے کر دیا اسی لیے نبی نے فرمایا اللہ سے آسان حساب مانگو حاسب نہیں حساب یسی آسان حساب اللہ پوچھے نہیں کوئی سفا ہمارا نہ کھولے ورنہ تو ہمارے نام کا ہر سفا کالا ہے ہر سفا کالا ہے جتنی نیکیاں کرتے ہیں اس سے زیادہ گناہ ہمارے ہیں کوئی صفا ایسا نہیں جس پر میرا کوئی گناہ نہ ہو اور گناہ سے متعلق پوچھ لیا تو میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے جب بات کرتے تھے اور کوئی اہم بات ہوتی تھی تو حضرت اس کو تین مرتبہ ریپیٹ <coughs> کرتے تھے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں اچھی طرح بات آ جائے اور بات بہت وضاحت سے کرتے تھے صاف ستھری بات تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں اور فرمایا وحیدہ سلم اور جب سلام کرتے تھے سلام تو اللہ کے حبیب تین مرتبہ سلام کرتے تھے یہ اس روایت سے متعلق کیا مطلب ہے تین مرتبہ سلام کرنے کا اگر مجمع بڑا ہو تو محدثین نے لکھا ہے کہ یا تو تین طرف سلام سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم تین طرف اس زمانے میں یہ اسپیکر تو رہے تھے پھر تین طرف سلام کرتے تھے یا پھر بعض محدثین نے لکھا کہ یوں لوگ بیٹھے ہوئے لمبے اور حضرت یوں گزر رہے بیچ سے تو پہلے شروع مجمے میں سلام بیچ مجمے میں سلام آخری مجمے میں سلام یہ بھی ایک طریق تھا اس کا تیسرا مطلب یہ بھی بیان فرمایا محدثین نے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے کسی کے مکان پر تو دروازہ کھولنے سے پہلے سلام علیکم باہر سے سلام علیکم سلام علیکم اب اندر کا آدمی پوچھتا من کون ہو تو اب آپ بولتے تھے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک سلام تو یہ ہو گیا جب دروازہ کھلتا تو حضرت دوسرا سلام سلام علیکم اور پھر اور تیسرا سلام اب جب روانہ ہوتے تو تیسرا سلام یہ تین سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بہرحال بات کرتے اہم بات ہوتی تین مرتبہ سلام کرتے مجمع برا ہوتا ضرورت ہوتی تو تین مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرمایا کرتے تھے آپ بالکل واضح جیسے کہ انائشت رضی اللہ تعالیٰ نے کالا کانا کلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فصل یفام ہو کل میسما ہو فرمایا نبی کا کلام بالکل صاف ستھرا جو سنتا اس کی سمجھ میں آ جاتا جو سنتا اس کی سمجھ میں آ جاتا ایچ پیچ کی بات حضرت کے وہاں نہیں ہوا کرتی تھی ایچ پیچ کی بات حضرت نے ایک فرمایا اللہ نے تم پر حج فرض فرمایا اقرائب نے حابص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے دیاتی صحابی ہے انہوں نے یہ سوچا کہ جیسے زکات کا تعلق مال سے ہے تو حج میں بھی مال ہے یہ بھی مال کا مسئلہ ہے اور زکات ہر سال فرض ہے تو حج بھی ہر سال فرض ہوگا تو حضرت اقرا ابن حافظ بول پڑے الام البد یا رسول اللہ فرمایا ایک مرتبہ یا ہر سال یا رسول اللہ حضرت یوں بیٹھ گئے ان کے سوال پر کوئی جواب نہیں دیا اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ یعنی فرض زندگی میں ایک مرتبہ اس کے بعد حضرت نے فرمایا میں جتنا مسئلہ بیان کروں اتنا سن لو آگے نہ پوچھو اگر میں یوں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے اللہ ہر سال فرض کر دیتا تم نباہ نہ پاتے فرمایا میں جتنا بیان کروں اس پر تم سوال نہ کرو مجھے اللہ جزائے خیر دے اس کے بعد صحابہ خاموش ہو گئے پھر سوال نہیں کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو اللہ کے حبیب جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو صاف صاف گول مول بات نہیں کوڈ ورڈ آج کل کوڈ ورڈ بہت ایجاد ہو گئے ایسے الفاظ کوڈ ورڈ کے اندر کبھی باتیں نہ کرو یاد رکھو یہی کوڈ ورڈ کبھی ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی ہو جاتے ہیں ہم گول مول الفاظ میں بات کرتے ہیں کوئی ہمارا فون ٹیپ کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے فون کی ٹیپنگ تم نے صاف صاف الفاظ نہیں بولے نتیجہ یہ ہوگا کہ سننے والا غلط مطلب نکال لے گا بہت ممکن ہے کہ ہمارے لیے کوئی مصیبت لے کر کیا جائے اس لیے صاف صاف بات ہمیں کرنا چاہیے نبی علیہ السلام کا یہی معمول تھا کہ حضرت صاف صاف بات ارشاد فرماتے تھے آگے تیسری بات ارشاد فرمائی جلیس لحدیث جلیس والوائز حاضر مجلسی فرمایا ایک آدمی دوسرے آدمی کے بات پر کان لگائیں جبکہ وہ ناجائز باتیں نہ ہو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ باتیں ناجائز نہ ہو تو توجہ کے ساتھ اس کو سنیں مثلا کہیں بیان ہو رہا ہے کہیں باتیں ہو رہی ہے دین کی بات چل رہی ہے یا صلاح کی کوئی بات چل رہی ہے اور کوئی پرائیویٹ بات نہیں ہے <coughs> اور اس کی وجہ سے خیر خائی مقصود ہے تو پھر اس کو دھیان سے توجہ سے سننا چاہیے بلکہ ایسے موقع پر اگر کوئی شور کر رہا ہے تو اسے خاموش کرنا چاہیے بھائی چپ ہو جاؤ ہمیں سننے دو چپ ہو جاؤ حدیث میں آتا ہے جریر ابن عبداللہ بدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوری روایت میں آپ کو سناؤں بخاری شریف کی کتاب الایمان کی یہ روایت ہے جریر ابن عبداللہ بدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور مغیرہ ابن شعبہ انتقال ہو گیا ظاہر سی بات ہے کہ جب گورنر کا انتقال ہوتا ہے سی ایم کا انتقال ہوتا ہے تو شور تو ہوتا ہی ہے لوگ لوگ شور کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی طوفان بھی ہو جاتے ہیں تو اسی طرح وہاں پر کچھ حالات پیدا ہو گئے تو جریر ابن عبداللہ بدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک خطبہ دیا مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر جامع مسجد میں اور لوگوں کو کہا دیکھو دیکھو اس طرح کی باتیں نہ کرو شور و شغب نہ کرو شور و شغب نہ کرو اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان قریب اللہ آ, ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ان قریب ہمارے لیے ایک امیر بنا کر دوسرے کو بھیج دیں گے پھر حضرت جریر نے صاف صاف وضاحت بھی کر دی کہ دیکھو میں یہ نصیحت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ کہیں تم یہ سمجھتے ہوں گے کہ مجھے بڑا بننے کا شوق ہے میں صرف اس لیے نصیحت کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر بیت کی تھی کہ تم امت کی خیر خواہی کرنا ان کا بہت مشہور واقعہ ہے یہ گھوڑا خریدنے گئے تو ویپاری نے کہا چار سو درم کہا نہیں تمہارا گھوڑا تو پانچ سو کے لائق ہے خود ہی کہہ رہے کہا نہیں چار سو کہا نہیں پانچ سو کے لائق ہے اچھا ویپاری ان کا چلو پانچ سو دے دو کہا چھ سو کے لائق ہے بڑھاتے بڑھاتے آٹھ سو تک لے گئے کون ہے آج آج تو جو قیمت ہوگی اس سے بھی آدھی دیں گے کوشش یہ کریں گے کہ کم قیمت میں آ جائے وہاں قیمت بڑھاتے چلے گئے اور پھر یہی حدیث سنائی میرے نبی نے فرمایا ہے لوگوں سے خیر خاہی کا معاملہ کرنا لوگوں سے خیر خاہی کا معاملہ کرنا برائی نہ سوچنا برائی نہ سوچنا خیر خواہی کا معاملہ کرنا یہی جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج حالانکہ ان کو حضور کی صحبت بہت کم ملی بہت کم ملی کتنی صحبت ملی یہ سن دس میں رمضان میں یا رمضان سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کے حبیب سن گیارہ کے ربی الاول میں تو تشریف لے گئے تو رمضان شوال زی کا دا محرم اور سفر کل ان کو چار یا چھ مہینے کی ان کو کل صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی کی ایک نگاہ صحابہ کو کیا سے کیا بنا دیتی تھی وہاں تو نبی کی نگاہ پڑتی تھی جو صحابہ کو کیا سے کیا بنا دیتی تھی فرمایا حضور نے مجھ سے یوں کہا فی حجت الوداع حجت الوداع کے اندر جب چونکہ حجت الوداع میں بہت بڑا مجمع تھا تو شور بہت ہو رہا تھا اور حضرت کو خطبہ دینا تھا عرفہ کے میدان میں تو کیا فرمایا یا جریر انست الناس لوگوں کو خاموش کرو لوگوں کو خاموش کرو ارے جرید فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو خاموش کیا کیوں تاکہ بھائی بات سنے دین کی معلوم ہوتا ہے دین کی بات کو سننے کے لیے لوگوں کو خاموش کرنا جائز ہے برا نہیں ہے اور اس کے بعد فرمایا لا ترج عبادی کفارا رقاب بعض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس کا یہ ایک جملہ یہاں نقل کیا ہے فرمایا اے لوگوں میرے بات کافی نہ بن جانا کیسے کافر ایک دوسرے کی گردن کو مار کر ایک دوسرے کی گردن کو مار کر کافر نہ بن جانا کیا مطلب کیا مطلب یعنی جیسے کافر دوسروں کو مارتا ہے تم بھی کافر ہو جیسے عمل نہ کرنا تم بھی کافر ہو آج مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے آج مسلمان سیریا کے حالات پلو عجیب کے حالات پلو یمن کے حالات پلو عراق کے حالات پلو ایران کے حالات پلو ہر جگہ کے حالات پڑھتے چلے جاؤ اپنے ملکوں کے پڑوسی ملک کا حال پاکستان کا پل لو مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے اپنے ملک کے حالات پل لو بھائی اپنے بھائی کو مار رہا ہے حضور نے فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی کو مار کر کافروں جیسے نہ بن جانا لا ترج عبادی کفارا یا غریب رقاب رکاب ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا ایسے اعمال نہ کرنا اللہ اکبر مسلمان کو کیا ہو گیا حضور کو انہی باتوں کا خوف تھا اسی لیے حجت الوداع میں یہ اعلان کر کے گئے ہیں لا عبادی کفارہ یزرب ابازم رقاب باز اور بھی بہت ساری نصیحتیں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی دوسری روایت میں فرمایا لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو یقیناً دین کی باتیں جب کہی جاتی ہو تو اس موقع پر توجہ سے سننا چاہیے اور بعض لوگ اس موقع پر تسبیح پڑھنے لگ جاتے ہیں علامہ نے فرمایا ہے کہ تسبیح پڑھنا دین کی باتوں کے موقع پر یہ شیطانی حربہ ہے تاکہ دماغ پورے پورا نہ رہے کچھ یاد رہے کچھ بول جائے کچھ یاد رہے کچھ بول جائے یہ ایک شیطانی حربہ ہے تاکہ انسان اس تسبیح میں مشغول ہو کر فرمایا وہ جو دین کی باتیں حضور کا کلام جو نقل کیا جاتا ہے اس کو بھلانے کی ایک تدبیر ہے شیطان کی طرف سے فرمایا جب دین کی بات ہوتی ہو تو اور وہ صحیح قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہے تو پھر اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے پھر ایک مسئلہ اور یاد رکھو فرمایا کہ یہ ضرور ہے کہ دین کی بات ہوتی ہے تو سب کو خاموش کرو لیکن جمعہ کے موقع پر اگر خطبہ ہو رہا ہے تو تم کسی کو خاموش نہ کرو چاہے لوگ پیچھے شور کر رہے ہو بلکہ تمہارے پڑوس میں بھی اگر کوئی شور کر رہا ہو تو اس کو بھی خاموش نہ کرو مسلم شریف میں روایت ہے بلکہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جمعہ کے خطبے کے موقع پر جب خطبہ ہو رہا ہے اور جمعہ کے خطبے کے موقع پر اگر تم نے اپنے پڑوسی کو کہا اس کو بھائی چپ ہو جا اتنا ہی کہا فرمایا تمہارے جمعہ کا ثواب ختم ہو گیا اتنی بھی اجازت نہیں اتنی بھی اجازت نہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم موقع موقع سے باتیں ہوا کرتی ہے یہ موقع نہیں ہے اس موقع پر باتیں کرنے کا وہ جمعہ کا خطبہ توجہ کے ساتھ سنو پڑوس والے کو نہ کہو ہاں امام کسی کو بھی کر سکتا ہے یا نہیں عام علماء تو منع فرماتے ہیں کہ امام بھی خطبے کے درمیان کسی کو تنبی نہیں کر سکتا لیکن ہمارے حضرت گنگو ہی نور اللہ مرکز ہو کا مسلک یہ ہے آپ کے فتوا میں جگہ جگہ یہ لکھا ہے حضرت ہی کا فتوا یہ ہے کہ اگر امام مناسب سمجھے اور شور اگر بہت ہو رہا ہے تو امام ممبر سے اپنے خطبے کو روک کر تمبی کر سکتا ہے یہ جو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے عام علماء تو اس کو منع فرماتے ہیں کہ جیسے لوگوں کو ہدایت نہیں امام کو بھی ہدایت نہیں لیکن حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ جائز ہے اور دلیل اس بات پر پیش کی کہ ایک صحابی جمعہ کے دن خطبے میں آئے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے وہ کھڑے ہوئے اللہ کے حبیب نے دعا کر دی بارش ہو گئی دوسری جمعہ کو وہی صحابی کھڑے ہوئے یا دوسرے صحابی اللہ بارش اللہ کے حبیب بارش بہت ہو گئی اور مدینے میں چلنا مشکل ہو گیا اللہ کے حبیب نے دعا کر دی تو بارش بادل چھٹ گئے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام مناسب سمجھے بلکہ ایک اور روایت حضرت گنگوہی کی دلیل ہے فرمایا کہ حضرت سلیح گتفانی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں تشریف لائے حضرت خطبہ دے رہے تھے حضرت نے فرمایا صلی درکات تم نے دو رکعت پڑھی یعنی دہیت المسجد تم نے پڑھی فرمایا نہیں یا رسول اللہ فرمایا سل سلکتین دو رکعت لو معلوم یہ ہوتا ہے حضرت نے اپنے خطبہ کے بیچ میں کہا تو اگر امام مناسب سمجھے تو یہ حضرت گنگوہی کا فتویٰ ہے عام علماء اس کو بھی منع فرماتے ہیں بہرحال موقع موقع سے تنبی ہوگی اس کے بعد فرمایا الواز و اقتصاد ہے فرمایا اور نصیحت کرنے والے کو بھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ کر گئے ہیں کہ بہت لمبے بیان نہ کریں لوگوں کو اکتا نہ دیں لوگوں اس طرح پر لوگوں میں اختاد پیدا نہ کر کر دیں فرمایا ادعو الى سبیل الحسنہ بھائی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور اور موعظت الحسنہ اچھی باتوں کے ذریعے سے اچھی زبان کے ذریعے سے کر کے نہیں کہ مار کھا جاؤ گے جہنم میں چلے جاؤ گے تمہیں سانپ آئے گا نہ بچھو آئے گا درا درا کر نہ بلاؤ درا امت کو ترغیب دے کر بلاؤ امت کو ترغیب دے کر بلاؤ فرمایا ولم عزت الحسن اور آگے روایت میں فرمایا ول تک من کم امت یدرون عید الخیر بیا امرون ابل معروف بیا نہ بن کر جو نبی کا کام وہ امت کا کام امت کو بھی اسی طرح کرنا ہے آگے روایت میں ارشاد فرمایا انبی وائد شکیق ابن سلمت رضی اللہ تعالیٰ قال قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یذکرنا فی کل خمیس عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث فرماتے ابو وائل شقیق ابن سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو ہمیں نصیحت فرماتے تھے ہر جمعرات کو بیان فرماتے تھے عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات خمیز کا منع جمعرات جمعرات کو بیان فرماتے تھے رجل یا رجول عبد الرحمن تو ایک آدمی نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود ابو عبد الرحمن آپ کی کو نیت ہے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود لوادی تو ان کا تنا کلین فرمایا آپ تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت اچھی باتیں سمجھاتے ہیں تو ایک کام کرو نا روزانہ بیان کرو روزانہ بیان کرو روزانہ ہو جیسے یہ روزانہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں ہمارے وہاں جمعہ کو آ جاؤ اس جمعہ کو بھی اس جمعہ کو بھی فلاں کو بھی آ جاؤ فرمایا اب روزانہ بیان کرنے آ جاؤ ہمارے وہاں تو کیا فرمایا اما ان نہ ان منظال کا ان انقم و انخل حکم بالموزہ كما قال رسول اللہ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مخافت سامت عَلَيْنَا کیا فرماتے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں میں روزانہ بیان نہیں کروں گا کیوں نہیں کروں گا میں ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں اکتاحت میں ڈال دوں ابھی تو جوش میں سودا واتر کی بوتل کی طرح بول رہے ہو روزانہ روزانہ اور جب روزانہ ہوگا تو پھر چھٹی ہوتی رہے گی تمہاری میں تمہیں اکتاحت میں ڈالنا نہیں چاہتا میں تمہیں اکتاحت میں ڈالنا نہیں چاہتا وہ ان نیت اور میں کچھ وقفے وقفے سے تمہیں نصیحت کرتا رہوں گا یعنی روزانہ نہیں جمعرات جمعرات کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی روزانہ نہیں لے کر بیٹھتے تھے صحابہ کرام کو یہ بہت غلط خیال ہے ہمارا کہ حضور روزانہ صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے آؤ چلو فجر کے بعد بھی زور کے بعد بھی اظہر کے بعد بھی حضرت کا یہ معمول نہیں تھا فرمایا حضرت بھی ہم کو وقفے وقفے سے جمع کرتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں گھبراہٹ نہ ہو جائے ہم کو یہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے یہ واض و نصیحت والوں کو کہا جاتا ہے کہ تم روزانہ نہیں تاکہ امت میں اختاحت اور ملال پیدا نہ ہو جائے دوسری روایت و نابل یقزان عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نما قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان نتول الصلاۃ رجول و قصر و خطبتی فرمایا منفک ہی فعطیل الصلاح وقصر الخطبہ روا ایک عجیب بات ایک عجیب بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے جب بات کلام ہی کی گفتگو چل رہی ہے تو کلام کے اندر ایک روایت یہ بھی لے آئے فرمایا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ آدمی خطبہ مختصر دے اوپر پڑا نا کہ بیان بھی بہت لمبا نہ ہو دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے بیان شروع ہوا رات دو بجے پورا ہو رہا ہے دو بجے دو بجے پورا ہو رہا ہے جناب والا سننے والے فجر کی نماز میں غائب ہے جس نماز کو پڑھنے کے لیے بیان دیا گیا وہی نماز زندگیوں سے غائب ہے گیارہ بجے تو اسٹیج پر حضرت تشریف لائے اب گیارہ بجے اگر اسٹیج پر بیان شروع ہوگا تو ختم کب ہوگا اسی لیے یہاں جب مجلس شروع ہونے والی تھی تو ہمارے اسماعیل بھائی وغیرہ بار بار آئے میں نے پہلی شرط رکھی تھی دیکھو میں لمبی بات نہیں کروں گا میں قرآن اور حدیث سے نہیں ہٹوں گا اور میری تیسری بات میں نماز کے بعد فوراً بات شروع کر دوں گا اس لیے کہ میں بہت دیر کا قائل نہیں ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ امت کو اختاحت میں نہیں ڈالنا ہے دو بجے بیان ختم ہو رہا ہے فجر کی نماز غائب ہو رہی ہے ایک اہم فریضہ میرا اور آپ کا چھوٹ گیا ایک اہم فریضہ فجر کی نماز کا ہمارا چھوٹ جاتا ہے اس لیے بات بھی بہت لمبی نہ ہو اقتاد پیدا نہ ہو اسی کی مناسبت سے یہ روایت امام نوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے حوالے سے لا رہے فرمایا انسان کی فقاہت اور انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ خطبہ مختصر ہو نماز لمبی ہو خطبہ مختصر ہو نماز لمبی ہو اور آج کل کیا ہو رہا ہے خطبہ لمبا ہے نماز مختصر ہے حدیث کے خلاف ہو رہا ہے یا نہیں حدیث کے خلاف ہو رہا ہے فرمایا خطبہ مختصر ہو نماز لمبی ہو کیوں اس کی وجہ بھی محدثین نے لکھی ہے اس کی وجہ حضرت نے ایسا کیوں فرمایا اس لیے فرمایا کہ خطبے میں توجہ عید المخلوق ہے امام کس کی طرف دیکھتا ہے خطبے میں مخلوق کی طرف مخلوق ہماری طرف دیکھ رہا تو خطبے میں توجہ عین المخلوق ہے اور نماز میں توجہ عین الخالق ہے تو جو خالق کی طرف توجہ ہے وہ لمبی ہونی چاہیے مخلوق کی طرف توجہ ہے وہ مختصر ہونی چاہیے لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ مخلوق کی طرف جو توجہ ہے وہ تو لمبا خطبہ ہو رہا ہے اور نماز پانچ منٹ میں السلام علیکم ہو رہا ہے مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا فعطیل الصلاح و اکثر الخطبہ روا مسلم فرمایا نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو اللہ کرے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک باتوں پر بہت کتنی پیاری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں کتنی پیاری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں بھائی جب نماز ہم لمبی کریں گے اور نماز کے بعد اللہ کی طرف دل متوجہ ہوگا تو اس موقع پر رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات برسیں گے ایک مسئلہ اور سن لو بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ جہاں نماز ختم ہوئی کہ فوراً کوئی اعلان کرنے والا کھڑا ہو جاتا ہے اس کو بٹھا دینا چاہیے یا تو مسجد میں ایک, ایک, ایک اعلان ہو جانا چاہیے کہ بھائی نماز کے بعد فوراً کوئی اعلان نہ کرو دعا کے بعد تمہیں جو اعلان کرنا ہے وہ کرنا اس لیے کہ ابھی نماز پوری ہوئی ہے دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور ادھر مخلوق کا اعلان ہو گیا توجہ خالق سے حق کر مخلوق کی طرف چلا گیا تو دعا ہو جانے دو پھر تمہیں جو اعلان کرنا ہو وہ اپنی جگہ کرتے رہنا ٹھیک ہے مسجد سے متعلق کوئی اعلان ہے وہ اور مسئلہ ہے ورنہ یہ چندے کا مسئلہ اور فلاں کا مسئلہ یہ دعا کے بعد ہونا چاہیے رب کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی المرحمدیا بس جس نے یہ خواب دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ عذاب سے سب کی حفاظت فرمائیں بہرحال جس نے دیکھا ہے وہ بھی توبہ کرے دوسرے لوگ بھی توبہ کریں دنیا اس وقت جو ہے سراسر ظلمت قدا اور ظلم کی جگہ بنی ہوئی ہے ہر جگہ ظلم ہی ظلم ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے رب کریم ظلم کرنے سے بھی ہم کو بچائے اور ہم پر کوئی ظلم کرے اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے ہم ظالم بھی نہ بنے ہم مظلوم بھی نہ بنیں کسی پر ظلم کرنے والے بھی نہ ہو اور کوئی ہم پر ظلم بھی نہ کریں اللہ تعالیٰ بھائی صادق صبیر شیخ کو شفا دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے آفیت عطا فرمائے جو کچھ ہم کلامی سخت ہو گئی ہے معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان جملوں کو دہرائے نہیں یعنی میں نے تجھے فلاں وقت میں یہ کہا یہ کہا اس طرح معافی نہیں معافی کا طریقہ یہ ہے بھائی کہا سنا معاف کر دینا ہماری طرف سے آپ کو جو تکلیف پہنچی ہو معاف کر دینا اس طرح پر معافی مانگی جائے فقان لکھا ہے سامنے والے نے کہہ دیا جاؤ جو کچھ ہے معاف کر دیا تو معاف ہو جاتا ہے اجمالی معافی کافی ہے صاف صاف معافی مانگنے اس لیے کہ صاف صاف ان باتوں کو کہنے جائیں گے پھر اس کے دل کو تکلیف ہوگی تو صاف صاف بات نہ کریں بھائی ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آپ معاف کر دیجئے لیکن بہرحال مخلوق کو اگر تکلیف پہنچائیے تو مخلوق سے معافی مانگنا پڑے گا خالد تبھی معاف کرے گا جبکہ پہلے مخلوق معاف کرے اللہ تعالی ہم تمام کو مخلوق کے مسائل کو سلجھانے کی توفیق عطا فرمائیں درست پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا وسندنا مولانا محمد مبارك وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ تیرے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما تیرے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے دل اللہ جنگلوں کی طرح اجڑ گئے ہیں جیسے جنگل میں درندے رہتے ہیں ہمارے دلوں میں بھی حسد بغض و عداوت کے درندے دور رہے ہیں ہر وقت ہماری سوچ ہے میں کب کھا لوں اور میں کس کو تباہ کر دوں اے اللہ اسی طرح ہماری سوچ چل رہی ہے اے اللہ ان سوچوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہماری حفاظت فرما اللہ ہماری حفاظت فرما اللہ ہمارے دل کو آباد فرما دے اپنے نور سے مالا مال فرما دے اپنی تجلیوں سے مالا مال فرما دے آپ کی بغاوتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما نبی کی سچی محبت عقیدت نصیب فرما آپ نے جیسے امت کو جوڑا اللہ اسی طرح ہمیں بھی امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما جو قرض میں اے اللہ ان کے قرض کی صورت پیدا فرما ہمارے بہت سارے بھائی اس مجلس میں ہیں جنہوں نے اپنے قرض کی ادائیگی اپنے حالات اپنی پریشانیاں اللہ مجھ سے بار بار وہ کہتے رہتے ہیں تو ہی ان کے مسائل کو حل کرنے والا ہے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دیجیے ان کے قرض سے بچنے کے راستے نکال دیجیے قرض کے ادا ہونے کی صورتیں اور شکلیں پیدا فرما دیجیے اللہ اس مجمع میں بیٹھنے والے سب کی جائز تمنا و حاجات کو پورے فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ نبی الکریم